عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صاحب معزز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القاد صاحب دلو بانی جلسہ برادر حضرت مولانا محمد زہیب صاحب دیگر منتظمین حضرات معذر سامعین السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناشید پہلی مرتبہ شرف حاصل ہوا ہے اپنے دور دے دنیا کے اندر بے مثال سبھی رکھا لینا کیا وہ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ جو سے مبارک دی اس مبارک تقریب کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہویا ہے حقیقت یہ ہے اس واسطے حاضر ہوا اس حاضری کی برکت نال اللہ تبارک و تعالی انہوں نے سب کے ساری دنیا پر سبحان اللہ آمین آمین اللہ تعالی نے انہوں جو مرتبہ اور مقام بخشیا ہے وہ ساری سمجھ پار ہاں، عجیب گل یہ دنیا کے اندر اتنا معروف اور مشہور عالم دین ایک غیر معروف بستی کے اندر لایا ہے اس بستی کے لوگوں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن دنیا علامہ پرہاروی صاحب رحم اللہ دے اس پرہاروی نسبت نو جان آپ کی شخصیت جس ناحیہ اور جانب جس طرف اور پہلو نال ویتی ہے تو ایک بے کنارا سمندر ہے اچھا۔ ورگا وہ کنارے پہ کھلو کے شور کے دکھتا ہے لیکن اس سمندر کے کنارے یا تہ نو نہیں پہنچا سبحان اللہ ناشر اس مختصر وقت کے اندر مولانا نو ہی موضوع باس رکھے گا موضوع کتاب رکھے گا مگر جس پاسوں بھی میں وکر خیر نا جس جانب اور پہلو نو جناب دے سامنے رکھاں گا ثابت یہ کرانگا کہ وہ آپ کٹر سننی سا اور مذہب والے سننے ہر پاسوں پھر پھرا کے انہوں دیا ہی کتاباں لینی میں کچھ میرے کو ہیں کچھ دنیا تو غائب ہو گئی جامعہ میں مدرسہ ہے دیوبندی فکر والوں کا لاہور کے اندر اتوں دا حقیقت یہ کہ علوم و فنون میرے الفاظ علوم و فنون دے اندر علوم و فنون دے اندر اپنے دور دیوبندی فکر دے اندر اس طرح کا آلم ماہر مولوی موسا بازی روحانی پٹھان سی کیا کہ اس کسی فنڈ کے قلم چکیا ہو اس نے رات میں پڑھ رہا سا اپنی کتاب بغیت اور کامل شرح المحصول محصول حاصل من اس دے اندر ایک جملہ لکھا ہے اللہ اللہ وائن اکسم آدول ارب اٹلی میں پنجاب میں پاکستان مثله منذ خلق الله هذه اللہ دسا حسب ما نعلم من تاریخ اگر کوئی بندہ قسم کھاوے پاکستان کی سر زمین پنجاب کے اندر یہ پنجاب بنی اللہ تعالی زمین بنائی اس وقت تو مولانا کے دور تک کہ اگر کوئی بندہ قسم کھاوے نا کہ مولانا دلال اس زمین دنیا جدو دی بنی ہے کوئی عالم پیدا نہیں ہویا جو اپنی قسم سچا ہوسم آہد ابا اتلیم اور پنجاب میں پاکستان لم یولد فی میں پھر ہوں من وہ خلق اللہ علام دساہا لکھانا بار حسب ما نعلم من التاریخ ساٹھ علم کے مطابق گنے جدو دی دنیا بنی اس سرزمین پنجاب حالانکہ پنجاب اللہ میں سیال کوٹی بھی ہوئے پنجاب پتہ نہیں کیا کیا مشاعر گزرے نے اللہ اکبر کیا کیا علماء گزرے نے لیکن اس کی زبان پہ کہتی کہ اس بندے دے نار دا عالم مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب ہو شروع جڑا سفا مولانا صاحب کورس کے حوال سے لکھے اس فرمایا بھائی دو سو ستر علوم سن جنہ علوم دا ارب اجم نام ہی نہیں آ دو سو ستر علوم انہوں نے نام ہی نہیں آتے ان مہارت بڑی دور کی گل اصا شمار خرم کے آنے کو دو سو ستر شمار کتاب بھی الگ ہیں سارے کو قانون علم العلوم یا علم کو اب وہ تعلیم تو کتاباں مولانا تعریف شریف مولانا مذہب تو ہٹ کے تو میں حوالے کے طور سے پیش کی اور تاریخ آخری کرنے میں بے مثال کرنے باقی القابات اور نہ ہی اتنے القابات دینا مقصود مقصوص اتے مقصد کہ ایڈا وڈا بندہ دنیا کے اندر کیویں پیدا ہے پیدا کیون ہوئے یعنی بڑے کس طرح نے ان عالم کس طرح بنے نے خود مولانا کی زبانی بھی سناواں گا اور تحقیق والی کتابوں بیان کر سارا جگ جان میں یہ مجمع البحرین ظاہر باطن علوم کے اندر بے مثال لم یارہ نفس ہوں ہوں جی اپنی مثال آپ ہی نہیں دیکھی کس طرح کا جامع بندہ جگ جانتا ہے حافظ جمال اللہ ملتانی رحم اللہ آپ مدرسے کند ذہن طالب کیسی عجیب گل جنہ کی تاریخ کے جملے اغیار نے اس طرح لکھے نے وہ بندہ اپنے مدرسے کے اندر کون میں پہلا سیالوی صاحب اس مقدمے پڑھیا سی لیکن تلاش ہے سامی اصل حوالہ لبے راتی پھر ترقرا ہے جمال کتاب اپنے کتب گارج پہ ابرار حضور سید اللہ خواجہ امام بخش مہاروی کے پتر حضور سید قبل عالم مہاروی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے پوتے یعنی حافظ جمال اللہ رحمہ اللہ سرکار دے مرشد دے کتاب ہے گلشن ابرار فارسی اندر اردو کے ترجمہ بھی ہے گا یا ترترا جمال جن کے عمل جیڑی نا اس جو شامل ہے پہلی کتاب گلشن ابرار ہوئی اس فارسی بھی لکھی اردو بھی لکھی تھی ہاں، اردو پڑھ گئے فارسی بھی نا بڑھ گاڑا آفید عبد العزیز صاحب میں آرمی ادیشہ سے بچپن میں نہایت ہی خود ذہن اور کبھی تھے جس قدر سبق یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے سبب یاد نہ ہوتا بار بار کوشش کرنے کے باوجود دماغ میں ملکہ پیدا نہ ہوتا ایک دن غمگین ہو کر دیوار کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے کتاب سامنے رکھی تھی زاروں قطار رو رہے تھے اچانک حضرت مظہر جمال الہی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمہ اللہ کی نظر کرم ان پر پڑی اور عذرا ہے مہربانی اور شفقت آپ نے پوچھا عبد العزیز چرا چراغیب میں مانی ہر نمود کے سبق ہم ضبط کرتا اور ملکہ کا تب ہم پیدا نمے شوت فرمود بیا سبق را بباد تکرار بکن ہر کا مولوی بخدمت سامی سبق نمود قدرت اللہی عنایت نام اچھا۔ مفاتی ہے ابواب جمیع علوم عقلیہ و نقلیہ بار وہ خشور ہر کتاب القدا علوم کے بمطالعہ میں آ ورد برو حل و آسان میں شو فرمایا جدو مرشد نظر پئی کاندھ لال لاگ کے پریشان پیچھے نے مرشد پوچھتے نے عبد العزیز خیر ہے ہر کردہ لجپالا کوئی یاد نہیں ہوتی جو پڑھنا وا بھول جاندہ ہے طبیعت تیز نہیں بنتی ماٹھی ہے آپ فرما دے فکیلا پریشان آ میں فقیر دال سبق تکرار کر سبحان اللہ سرکار دینار بیٹھ کے خم سبق جب تکرار کیتا ہے جمال اللہ ملتانی لوگ نے پتہ نہیں اس نے کنا جمال الہی الٹیا سی نظر جو فرمائی ہے ان پڑیاں پڑھا چھڑیاں نے جو بندی نو بھی لکھنا پیا ہے پنجاب کے اندر جب بھی زمین پنجاب دی بنی ہے یہ عالم سبحان اللہ آپ نے شیر سنا جی فارسی کے اندر آپ نے شیر لکھے آپ نے فرمایا اس وقت کے بعد ماں مخاطب ہو کے فرمایا وہ یار میرے لال کی حسد رکھ دے جے علم کمائی آ رہا ہے نظر آ رہا ہے فرمائی نظریو کسبی بری علم ما اشرافیو just یہ مٹی جی نظر کی تھی مٹی سونا بن گل کرنے محنت کرنے والے پچھان رہ گئے کمائیاں والے پچھان رہ گئے مٹ تیل ہے سارا کچھ کچی بھی لان والا بنا ملے تاکہ نور بن جائے اس واسطے اللہ والے کابے دی دید ہر شہ تو اچا مرشد کی خدمت نو نگاہ نو ہی سمجھتے ہیں سلطان لارے فرما ان لوگوں نے میرے نال کی نسبت ہے کہ زمین دے میں آسمان ہاں۔ پر اگے نال جواب دتا جائے ہوں تھوڑے دین کے اندر ہی سوال اٹھا ہونا ہے یار آخر کے تکبر کی گل ہے آپ فرما دے نا میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا دین والے مولا بھی ہم کے طور پہ کہہ رہا ناری فرماندے نے من کیا میں کون آخری دسیا میں کون من کیا میں کون فرما نے تین چیزاں رلی تین چیزاں رلی نے فضل رب نے فیض نبی ہے پھر مرشد کریم لائے من کیا میں یہ جملے جڑے لکھے کھڑے ہیں نا جو ترتیب دسری ہے اپنے کی ترتیب پہ دس دیے تو کٹر سنی بندہ دوسرے بندہ بھی بچتا پر وہ کہ وہ فرمانے نے میں کہوں نا زمین دریاوج پانی پانی فضل ہے جدو کسی واسطے ظاہر ہوتا ہے نڑکا موٹر ہے دیتا کڑ نڑکا یہ نلکا خوٹر جاستے لال نکلے نشا ہے کسی نہ کسی نے اس واسطے نال آئی ہے جب اللہ والے واسطے نال ظاہر ہوئے ان فیض آخر نے فضل اللہ دے فضل اللہ دے رسالت محمد دی ہے فیض ہے توجہ ہے اقبال میدا کر لی مشتے گلے چاہیے کسی کامل کے آستانے پر بوسا دے بوسا زدن بوسا زدن فرمایا کسی کامل کی خدمت کر یہ پھر ویٹ موٹ مٹی کی کیمیا بن گئی جی یہ سوترے دور بیٹھے جی کامل ہی کوئی لب نہیں اللہ پرار بھی تیرے مقدر تو سر کے تر جو پیار تو جمال اللہ مل گیا جو ہے کر کے جو ہے مدد کرتے آؤں دولت لبھی جڑی فخر کی نگاہ تا کر کے بہو فرما فرمایا تنگر میرا یار چشی میرے سور لان کا یہ مطلب نہیں کہ میں رکھنے کی وجہ ٹول مارنا گل توجہ ہے پہلے نمبر پہ مولانا دے شیر سنا کے علامہ باپر ہاروی نے شیر سنا کے تمہوں دسیا ہے بنیا ٹھیک ہے دو چیزاں مذہب دیا بہت بڑا شرک اور کفر شمار کیا جی۔ چیز نے یہ دسنا کہ مولا نا ان دونوں چیزاں سننے والا یعنی جیڑی سب جی، دو گل ایک مسئلہ یہ دوسرا مدد منگنا سبحان اللہ یہاں دونوں مسلیاں میں اللہ کتاباں کی لے کے سبحان اللہ اکبر اگر میں گل کر ہر بھی جیسا میں موسا بازی کی زبانی سلطنت پنجاب کشور پنجاب کچھ میں پنجاب سرزمین پنجاب پر جب سے سرتی بنی پیدا نہیں ہوا تو میں یہ آخا گا امام علی سنت حضرت بریلوی وہ شخص ہے کہ اگر میں آخا آؤں دور پہلے نمبر پہ میں یہ سادر کرنا ہے اللہ والے کو مدد مانگنا بھاوے وشال تو پہلا بھاوے وفاد تو بعد مدد مانگنا اللہ والے کو اہل سنت کا دل مذہب سبحان سبحان اللہ. اور اس مذہب رکھتے علامہ پرہاروی بھی سن میں انہوں دا حوالہ بھی پیش کرا توجہ ہے حوالہ ان پیش کرا گا کہ کٹو مولانا اتنے شرک بھی لین ثابت ہو جائے کلا ایک نہیں انہوں کی کتاب ہے اصر المختوم میرے ہاتھ سے اصر المختوم مما اخاہ المتقدمون عزیز اکیڈمی کوٹ تو ضلع مظفر گڑھ کی شکتی خدا بخش بھٹا محمودی شہ بورا چھاپی یہ کتاب ہے ورد وظائف کے اوپر توجہ ہے یہ ساری فرشتیاں تو مدد منگنے ہر حرف پہلا دسیا الف الف حرف جا یہ ورد کھے کر اور یہ مکن کہڑا فرشتہ سبحان اللہ یا اللہ یا اسرافیل یا اللہ یا اسرافیل کے حق یا الف نعمت من خارا حال الحروف قبل طلوع الشمس الف مرة فإذا تم قال يا الله يا إسرافيل مئة مرة ولا يتكلم بالكلام الرجاء إليه الدولة والنعمة بلا حساب فرمایا نعمت آستے دولت آستے اگر کوئی بندہ ورد کرنا چاہے سورج کرو اور تو پہلو ایک ہزار بارہ اے پڑے یا اللہ یا اسرفی بے حق یا یا اللہ یا اسرفی بے حق یا یا اللہ یا اسرفی بے حق یا یہ پڑے ایک ہزار بار اس لیے پورا ہو جائے پھر آ کے یا اللہ یا اسرفی سو بار فرمایا دولت ڈھیر لگ یہ الف کو لے کے جیل تک مولا نے رحمہ اللہ اسی طرح آپ سرکار نے خالی آپ کتاب نہیں لوگوں بھی اسے دلا دیتا ہے کہ پکارو فلانے فرشتے نو اللہ دلال پکارو فرش فلانے نو پکارو میں پوچھنا وا مولانا جاہل سن کے عالم سن جے جاہل سن تے گل ہی نہیں تے جے عالم نے تے پھر علم دا سبق جو دے گئے نے ایڈا وڈا عالم فقیر ایڈا وڈا سبق دے گیا ہے معلوم ہویا او جڑی میں تواڈے تھے السلام ایوہ نبی دی دی طرف تلقین نہ بخاری صحابہ گرام فرما تحیات ان پڑھا سن میں سورت قرآن دی یاد کرا سن سوچا جا اللہ اللہ کے برکت سمجھ کر پکارنا اور ہے سبحان اللہ یار اللہ مالا حوالہ سنا دیتا ہی کہ سانو نہیں رج ہوں اللہ مالا چلو نہیں ہوں رج کہ میں جو بندی مکتب فکر کے حکیم و لمت جو شمار ہوتے ہیں اشرف علی پوری کتاب کا حوالہ سبحان اللہ امداد الزاوا امداد امداد ارے بھائی ادھر دیکھو یہ امداد الفاوہ ہے مان ہے اس کو جلد کتنی ہے پانچ سفا نمبر تر سو چونٹ کتاب العقائد والکلام مکتبہ دارالعلوم کراچی طریقے اربائی یعنی چلے میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القلو صفا پچپن میں تعریف فرماتے ہیں استحانت استمداد اور ارواح مشاعر طریقہ بواسطہ مرشد خود کردہ استحانت و استمداد کے الفاظ ذرا کھٹکتے ہیں سوال لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ حاجی ہاں جناب تے مرشد یعنی اشرف علی تھانوی نو کہ تے مرشد جہے حاجی کتاب اللہ معاجر بکیو نزیال کرو کتاب لکھی ہے کوئی مرشد تو فیض مرشد کی روح تو فیض لین کا طریقہ کی اگر اکیل کرے جو ہے مشائق کے طریقہ کتنے ہیں سونے نبی تک انہوں سارا کو فیض لینا ہے کے واسطے واسطے لفظ ہے استعانت استمداد مدد منگنا دے مشائق دیا روحاں استعانت استمداد کے الفاظ ذرا کھٹکتے ہیں پچتے نہیں ہیں اللہ سے استعانت و استمداد بہتری کے جائز کس طرح کرتے ہیں خالی ذہن ہونے کی تعبیر و توجہ بالکل جی کو نہیں لگتی ایسی بات ارشاد ہو جس سے قلب کو تشویش نہ رہے جواب حضرت دیتے ہیں استعانت و استمداد مخلوق سے مدد مانگنا علم اور قدرت یعنی ان کے پاس علم ہے اور قدرت ہے اگر مستقل علم اور قدرت نہ سمجھے مستقل علم جی، جی۔ قدرت قدرت مستقل مستمد ہو شرک اور جو باعت علم و قدرت غیر مستقل ہو وہ علم و قدرت کسی دلیل شہید سے ثابت نہ ہو تو معاشیت ہے اور جو با علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم و قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو تو پھر جائے وہ مستمد من ہو حاج ہو یا بھائی اور جو استمداد بلا اعتقاد علم و قدرت ہو نہ مستقل نہ غیر مستقل پاس اگر طریقے استمداد مفید میں ہو تب بھی جائے گا جیسے استمداد میں نارمل مارول واقعات تاریخ کی اور بنا یہ کوئی مطلب کی مطلب یہ ہے کہ مدد منگنا ایک ہوں کسی نو مستقل سمجھ کے منگنا کہ اللہ تعالی دا بندہ تے فیض والا اللہ علم اور قدرت سمجھنی ہے رب ادا کی رب نے ادا رب دی دیتا رب دا دیتا علم اور قدرت اگر من کے تے پھر مدد منگے تے پھر آ کے دو ہی صورتاں نے جواب کی کوئی صورت ثابت شریعت ہونی ہے یا نہیں ہونی جی نہیں تو ماسیا اگر سمجھے مستقل تو ہے شر اگر مستقل نہیں سمجھتا آدھے اللہ دی دیتی تو پھر دو صورت جب یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی دیکھی ہے تو پھر ویکاں گے کہ وہ شریعت کے اندر وہ طریقہ جائز رکھا گیا وہ دلیل ثابت ہے جو ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو صرف گناہ ہے شرک پھر بھی نہیں شرک کدو ہے جب مستقل سمجھے مستقل کا کی مطلب ہے مستقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ واہدہ شریف مولا یا تو اس دتی نہیں ہے بھی اپنی یا سمجھے ہے دتی لیکن یہ تگڑا ہی ایڈا ہے کہ یہ بھی اپنی ہو گئی ہے ہوں اگر رب واہدہ ہولا شریک مولا یہ پاسے کرے تو وہ کول دھرتی نہیں چلنی ہوئے یہ محتاج ہو گیا ہے اگر سمجھے رب محتاج کسی درجے بچے گا تو پھر سمجھے گا مستقل مستقل سمجھے گا تو وہ گیشکر اگر مستقل نہیں سمجھتا اتائی سمجھتا ہے اور اتائی بھی اس طرح سمجھتا ہے کہ وہ یہ محتاج نہیں یہ ہر کام اس ذات دا محتاج ہے ہر کل دین میرے کو لین جو بھی کرے گا اصل انہیں کرنا ہے اتوں ظاہر کرنا ہے اتوں ظاہر کرنا ہے میری ماندار دس کیا مولا کا جڑا یا اسرافیل یا اسرافیل کئی کھڑے خدا رہے مستقل خدا کے مقابلے کھڑے وہ جان دے اللہ کا مگر باطلی نظام نال جانتے ہیں اللہ وحدہ الا شریک نے کائنات کا نظام فرشتیاں دے نال روحانی چیزاں دے نال چلاونا واسطے بنائے نے میں دنیا دے اندر بادشاہ بنائے نے میں بنائے نے اللہ وحدہ الا شریک مولا اس طرح اسباب دے نال اپنی حکمت و قدرت نو ظاہر کردا قدرت ہوندی ہے لیکن اسباب دے پردے میں ظاہر ہوئے تے حکمت بن جاتی ہے سبحان اللہ قدرت ہوتی ہے حکمت سواب اور روٹی دین کے اندر روٹی دین کے اندر اولاد دین کے اندر وہ ہر شہر دین کے اندر مولا کائنات کسی وسیلے کا محتاج نہیں سبب کا محتاج نہیں تا کر کے جب دین دے آئے حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ کو پیدا فرمائے حضرت آدم نو بغیر ماں باپ کو پیدا فرمائے دسیا دنیا والے مت سمجھو میں یہ کہنا تجرا پسارا نے کھلارا کھلا رہا ہے میں محتاج ہاں نہ میری قدرت سی اس قدرت نو حکمت کے پردے میں رکھ چکا ہے کرنا وا یہ اسلام کے وسیلے کرنا وا حکمت اسی طرح جو روحانی تے غیبی مدد کرنا وا بھی جنہیں مسیح کرنا وا قدرت میری حکمت کے پردے میں آئی ہے فیصلہ بن جاتے ہیں وفا تو بعد بھی ہے وفات تو پہلو بھی ہے بولو بولو وفات تو پہلو بھی ہے تو وفات تو عطائی ہوتی ہے مستقل نہیں ہوتی ذات میں تابع مستقل بالکل کچھ ہے کچھ بھی نہیں توجہ نہیں فرمائی کون ہو سکتا ہے نہ خدا ہے نہ مستقل ہو سکتا ہے ادھر دیکھو یہ دو کتابیں مولانا نے گھر میں چوری ثابت کر دیتا اپنی آپ کے گھر ثابت کر دیتا علم قدرت اطائی تاپے یہ ولیوں کے پاس ہے نبیوں کے پاس ہے مشائق کے پاس ہے بزرگوں کے پاس ہے چاہے دنیا کے سامنے بیٹھے ہوں چاہے کمرے جائے وہاں جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہاں جاتی ہے لیکن وہ ہے کیا کیا صرف وہاں ہوتی ہے توجہ ہے وہ ہے کلام کی قسم توجہ کرنا کرنا ایسی تحقیق پیش گے گا وجہ میں نہیں توڑ سکے وہاں ہے کلام کی قسم شرم گلے میں رسولا وہی کلام کی قسم لیکن توجہ ایک ایک کسے نو کلام خبر کے گل کے ذریعے کسے حقیقت کے مترے کر دیں جی میں کر رہا ہوں میں بیان کر رہا ہاں۔ تھی سن دے پہ سن کے تمہیں حقیقت کھل رہی ہاں نے یہ کلام ہے توجہ بننے میں تھوڑے سے حقیقت کھول رہا ہوں کلام کے ذریعے کلام کے ذریعے کلام میری کئی قسم کی کئی قسم کی اشارے کر رہا یہ بھی کئی گلا کھلن گیا میں زبان نہ بولنا وا یہ کھلن گیا کوئی لبو لگو نکال کھل جان گیا یہ سب کلام ہے کلام کو بھی قول کہ اشارے کو بھی قول کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہریش دیا سب اپنا لغت دیا کتابوں میں چہرہ پے گی حدیث میں شروعات بھی لگے گی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے ہی حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا لے کے لفظ قول ہے حضور نے قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا دے حضور نے اپنے ہاتھ سے کہا تو بھی کہنا ہے اگر استاد شریف کو کئی چیزاں بندے تے بولن تو بغیر دیں رات ادھر ویکو ہوں تھی مینو ویک رہے میں میں سنا رہا ہاں۔ تنوع حقیقت مطلع کر رہا ہاں کلام میرا لیکن تسا مینو ویخ رہے یہ ہے کلام نال گل دسی دی کسی لیکن ایک رویت ہے دیکھنا یہ بتانے سے بھی اوپر کا درجہ ہے مومن آدھا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کلام کی حضرت کلیم کلام کی پر کلیم نو کلیم نو اپنا دیدار کرایا کلیم نے آپ نہیں کلام اللہ تعالیٰ اتنے کی مگر دید نہیں دیتی سوائے سجن رکھنے آپ کیا مطلب کیا مطلب کلام کال اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں کچھ کھولے گا جو کچھ انہیں دید اگر ہنیرا رہ رہا دس کا نہیں لیکن آج جو کچھ حقیقت نور دے نال کھلدی ہے اینو علم نہیں کہندے اے علم دا اتلا درجہ ہے آلہ اینو کہندے نے انکشاف کی کہندے نے انکشاف کہندے نے میرے دے پورے چڑھیا جہان ہو تے شروع کیا میں بندے نو ویکھنا پیا وا بڑھیا نو ویکھنا پیا وا سبزے نو ویکھنا وا زمین لے بغیر نور تو گل کوئی دسے پتا لگ جائے مگر جی نور آ جائے سامنے لائٹ بلے سورج آئے پھر اور مجھے ہو گیا ہے پھر کھل گیا ہے نور پہلو نہیں سی گل دس معلوم سونا اپنے ملیا نسدی بلوائی جی کو آواز ہے ہزارہ طریقے کو کلام رب اپنے نبیاں ولیا نو نس گئے گا ولی سب ہے وہی کھیلتے لیکن سن اتو تک رہنا یہ چاہل کا کام ہے سننی اللہ عبد نظیل پہاڑی جیسا حقیقت دان وہ اس سے آگے گزرتا ہے وہ کہتا ہے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اگر وہ کی جب وہ جب اپنی مارفت کا خاص نور مارفت کا سورج جب فقیر کے دل سے جہاد ہے وہ بھاوے گل کرے نہ کرے اس سورج چڑے نہ دنیا کھل جاتی ہے چکر وہی آئی وہی آئی نبی کو وہی ہے نبی کو وہی آئی کون آتا ہے کافر لیکن اگلی کیا نبی دل چ کوئی سورج روشن ہے سی پتا لگے اللہ تعالی کا نور سینے لوں گا جی اپنی <laughs> وہ جالا تو جو ہے جیسے جی کا بات ہوتا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ اس وقت کیا کرتے ہیں اللہ کے پتی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دوڑی ہوں تو پتا لگا تھا اگر کوئی آکے آئی بے وقوف اللہ تعالی نے اس وقت آپ مبارک سورج واگ چمکا ہے سورج گئے سپنا دے گئی نگر پولیس میں پیر کر سک جاتا ہے معلوم بانواری میں زمانے کے ہوا کے ساتھ زمانے کے پینے کے ہوا کے ساتھ واقعات ہو کر کے کھل جاتے تھے منکشف ہو جاتے تھے وہ اور ہے ان کی ششیشیاں اور ہے وہاں اور ہے دیکھنا اور ہے سادے نبی میں وہاں امیشا سوال پڑھی ہے لیکن دیکھے بھی سفر سفا پچھو سجیا توجہ ہے ہاں نبی کی وحی اور نبی کی رویت میں فرق نہ کرنے والا مضبوط چاہے رات کے قابل حضور کھلوتے تھے جی، جی۔ نہیں نہیں رسم کی جی۔, جی اللہ تعالی کے بتانے سے بھی ہو جاتا انداز مارک ہے مطلب صرف باتری نظر نہ دیکھتے بھی ہیں دیکھنا واہج نال جاننا دسنا ہو سورج چل پوے دیکھنا فرش فرش ساری خدائی انہیں دن کھل جاتی ہے جی ہاتھ بھی ہتھی بھی کھول رہی مسئلہ حل ہو جائے گا علم غیب کی مولا نا بھی تحقیق یہ ہے کہ جب غیب کی ہے سبحان سبحان اللہ اللہ توجہ کہ غیب ہے کہ جب بندے کا کوئی بس نہ چلے سبحان اللہ علم غیب ہے کہ بغیر واسطے تو یہ جی شہر جاننا بغیر واسطے اس غیب نو بغیر واسطے تو جاننا یہ علم ہے آپ فرمانے نے لہذا علم غیب تو صرف اللہ کی شان ہے کیونکہ بغیر واسطے تو ہر چیز نو وہ جان ہے یعنی کی مطلب وہ اپنے آپ جان ہے کوئی طریقہ کوئی طریقہ اللہ تعالی واسطے نہیں کہ اللہ تعالی غیب کو جانے تو اس طریقے کے ساتھ جانے ہر غیر اس کا علم بغیر کسی بھی بچ وسیلے ہیلے بہانے جو ہے آپ فرمانے نے جب علم ہے نبیا جو کچھ ہو معلوم یا معلوم کے دل شریف روتے حقیقت شاید تیسری شہ میرے تیسری سورت ذکر فرمائی کی اتوں بیٹھے لوہے محفوظ رو انکشاف کے ذریعے معلوم ہوئے لہو محفوظ پڑھن کے ذریعے معلوم ہوئے یا نجومیاں ستارے کے ذریعے کچھ معلوم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ فرماندے ہیں یہ علم غیب نہیں کیونکہ علم غیب وہی ہے جڑا اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بغیر کیونکہ واسطے تو یہ سب واسطے نے وہی کا بھی واسطہ ہے لاوے آپ فرماندے نے علم غائب نہیں علم غائب نہیں علم غائب وہی ہے جڑا خاصا ہے خدا ہے توجہ رکھو ذرا معلوم ہویا مولانا یہ بھی دستے نے باہر دے ذریعے بھی پتا لگتا ہے یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا کائنات دل اتنے روشن ہو کے کھل جاتی یہ بھی مانتے ہیں لوہ محفوظ نال لوہ محفوظ لکڑ نال بھی علم آ جاتا ہے غیب کھل جاتا ہے اور معلوم ہو جاؤ غیب کھلنا غیب کے پہنچنا کئی چیزاں غیب کے منتشف ہو جا رہی ہیں بھاوے خدا ہی ساری آپ کے منتشف ہو جاوے مولانا اس شہر سے ممکن نہیں مگر فرما نے علم غیب آخر انہوں نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے تا کر کے علم غیب نو خاصا ہے خدا آ کے وہ اللہ دی شان ہے اور کی مطلب بغیر واسطے ہو جانا اللہ شہر ومن خلق العلم الظروف فيهم ومن كن ومن انكشاف القوائل على حواسهم بولو الله بقولوا الله فقيرو سبحان سمجھ ا رہی نے کوئی سبحان الله ثانيها خبر الولي لانها مستلزم له من النبي اور میں سال تھا اور میرے نگر کے لوکل بہت بہت آگے تم لین خوشی آئے بہادر جو ہے سال سوا اخباروں سے خوش ہو اخباروں سے خوش خوش اور خوش ہو دلال رابعها إخبار المنجم اخبار المنجم والرمال لأن النجوم والرمل علمان استدلاليان منزلان على بعض الأنبياء ثم اندرسا وخلد الناس فيهما فمن استدل بقائد النبوة أصاب في الخبر خامسها خبر الكاهن لأنه مما يخبره الجن عن مشاهدة وسماع عن الملائكة الذين عرفوا الكوائن المستقبلة بالوحي سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ آپ کے فرماتے نبیاں خبر واحد تو حاصل ہو گئی یا اللہ تعالیٰ ماہر بھی پیدا کر دیں یا یا یا یا اور بھی یقینی علم آ جانا یہ ہے گئی کہ جتنے حشرات اور ارب نے روئے زمین کے جانور یہاں سارے کی آواز اور سن کوئی کتا ہی ہوئی کہ وہ ساری دولت خوش آپ گئے مرشد رات کی تھی سونے آ شاید خوش ہوئی آپ نے فرمایا ہاں جی۔ انہیں آخیا کیوں فرمایا یہ مقام سی با یزید بستامی کنے سالاں دے چلے نال ایتھے پہنچے سن جڑے اللہ تعالی نے ساڈے دعا نال کیا بات کیا بات توجہ ہے یہ حواس خدائی جو کچھ ہو آپ فرما غائب نہیں کہنا چاہیے کیونکہ غائب موی ہے جب کوئی واسطہ نہ پہنچ سکتا ہو واسطہ جتھے نہ پہنچے وہ کام ہے واستے ہر خلاف لفظ اختلاف لفظی لفظی اختلاف یہ مطلب یہ نکلیا کہ جہاں غیب ایک کھلتا واسطے جاب واسطے کھلتا کیا اند علماء دوسرے فرماندے نے علم غیب کہہ لو کوئی حرج نہیں اس کے علاوہ چاہتی اور دوسرے مولانا فرماندے نے اور کا حضرات کی علم غیب غائب کو یہ مطلب ہے حقیقت دے دے دوویں دوویں متفق متفق حقیقت نے کی مولانا بھی سمجھتے ہیں کہ غیب کھلتا ہے غیب کا علم ملتا ہے عطائی اور واسطے سے علماء بھی سمجھتے ہیں کہ جیڑا ذاتی علم ہے وہ رب کی شان ہے مولا نے وضاحت کر دی ہر طرح کی دس دیتا نازدہ معلوم ہوا مولانا اس بات کے قائل ہیں کہ غیب دا علم دیتا ہے اللہ تعالی عطا کرتا ہے لیکن وہ فرماتے نہیں علم غیب نہ کھوج تلال الغیب ہار الغیب وغیرہ وغیرہ غیب کھلتا ہے لیکن واسطے نال کھلتا ہے بغیر واسطے رب دا ہے تے واسطے نال مخلوق ولیاں تے نبیاں دا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ یا نجومیاں نو فلاں واسطے نال کھلتا ہے حال منکشف ہو جاتا مطلب کیا ہے مشرق کافر اگر واسطے تو بغیر بس واسطے عطا ہونا اگر کوئی نہ من تو بھی یہ بھی پتلی ہے وہ بھی یقینی ہے یہ بھی یقینی ہے ساتھی آخنا غیر واسطے یہ شرک ہے گل آن کے بہ جائے تیسرا دسیا انکشاف قوائن کہ انہوں ہاتھ دے کے کن دے کے کھل بنا ہر گل سوچنے لگ پے کوئی بیٹھا ہوئے ہوئے رہے رہے بیٹھا مدینے میں فرمانے نہیں ہو جائے یہ غائب کھل گئے انکشاف قوائل ہم یہ یہ بھی بھی ہوتا ہوتا ہے ہے ہے کہ فقیر آ کرے لوہے محفوظ اگلے اچھا نہیں تیرے مقدر مارے نے چل سونے کا سران کی گل کرنا اچھا رب اگے فریاد کرنے مل جائے مولانا مولانا صاحب پرالی رحمہ اللہ سارا کچھ برداشتے ہیں ہیں لیکن وہ وہ فرماندے علم علم غیب غیب نہ کیوں سمجھتے ہوتا ہوتا ہے جڑا ذاتی تو تو غیر یا سوائے بے لگام فرا موجود گھر یہ قصور پرانے تھوڑی جی گلو جو ہے کہتے ہیں دوسرے کی بغیر کری لوگ گل نہیں بغیر کری دوسرے کی گل من ماننے تکلیف کہ مشرقہ ایک مومنا مشرقی مومنا بھی مشرقہ کی تکلیف آ بغیر اللہ دے دین دین تو والی کوئی نشانی ویٹن تو بغیر بغیر دین کی کوئی نشانی اگلے ویٹن تو بغیر وہ گل دلیل بنا لینا یہ تقلید تقلیر ہے اور اگلے نبی دین وزیر دلیل دیکھنا گل بنا دلی مننی موہن کی تبلی رکھنا ابو جا لو شرا دی اپنے کی باتیں مانتے تھے جی جی دادے کو کو وہ وہ بھی مومن جدے کی نہیں ہوتی مومن والی جوڑتا مومن چر مار گل بھی سننا گوارا نہیں کر لو گل کر مار دے قسم خدا کر اللہ والے مومن مومن موبن تکلیف کر رہے ہیں یہ یہ نبی شریعت کا پورا پابند ہے سمجھتے ہیں اسی ابھی ہے اسی جو کی بن جائیے یہ اگو پاس کو بھی نہیں یہ اگے ماسا بھی نہیں یہ سیر جانتے اسی ماسا سوبا جانے والے ہیں جس دور چ بندہ جی ہوں اس دور بندیا تو لالچ ہوتا ہے یا ڈر نہ خوف سے نہ ڈر ہوں حافظ جمال اللہ برطانی کے مولا عبد ال عزیز برانو کی بنیا ہے کہ ہنفی بنے میں بھولیفا سرکار کے مقدر بنے نے کیا ڈر سی کیا لالچ سی اللہ پیسے خرید نہیں وا جیڑا بندہ اپنی جان مال عزت ہر ہرشنا کے مقابل آ کے مار قربان کر دینا جہاد ہر ہرشا قربان کر ہے اور جناب جی حق دوئی حق پسندی حق میں قائم رہنا وہ شران بن جاتا ہے وہ ہر شہ اپنی ختم کر سکتا ہے مگر ہاتھ تو نہیں ہٹ سکتا ایڈا پکا بندہ ان مویا کو چودہ سو سال ہزار سال پہلو ٹور گئے ہیں پندرہ سو سال ہاں جی چودہ سو سال پہلو ٹور گئے ہیں انہیں تو نہیں پیا پھرتا ڈر لالچ نال جتوں لبنا انہوں نے اگے آپن جانا جتوں نہیں کچھ لبنا انہوں نے اگے سر سٹ کے کھلوتا ہے معلوم ہوا کوئی جہل ہوئے گا جہاں آ کے بلا وجہ سر سٹی کھلا ہے قسم خدا بھی یہ مارا یہ آخے گا کہ بخاری جنوب منیا وہ بخاری تو باقی سندھو شاہ جنہوں نے منیا حافظ بابے فرید ورگے نے جنہوں منیا میرے علی گولوی ورگے نے جنہوں منیا العزیز نا ورگے نے وہ لازمن بات کو لے ڈر نہیں سن رکھتے پر سمجھتے سنبی شریعت یہ نہ کسی نہیں سمجھا لہذا سا بھی پیروی برادری برادری برادری ساری ایک ایک پاس پاس امام آزم کو منع جانا کیوں تو لالچ ہوئی ہے ہے ڈر گئی تو کھ بھی نہیں اتنے نہیں نہیں پہ پہ چڑھتا چڑھتا کیوں اس واسطے ہوں ہے کہنا دن خطا کا پتر ہے بھی لگ سکتی ہے گلیمے سابق ہوا اوپر فتوا بدلنا بھی دس رہا وہ نبی کا دین دیکھ کے مانتے سن اونج جی نہیں سن سن من من دے دے جے ابو جہل دا دا سی کی میں تے تے قسم خدا دی کر کر کے انا مسلماناں چڑھائی دینی کافر ہو ہو ہو گئے گئے مشرک گیا ہے کر کرنی اپنی جہالت نو چہالت نے فتح بنا کے ٹھوک دینا میں ایک گل کرن لگا سعودی کی سناواں مکہ سنا کی میں بیٹھا زخم سے اتنے تو وہ واسطے میں سنی پلاسٹ منگایا جان دو سنی پلاسٹ پٹیاں ہوئی جی وہ پٹی میں منگائی تو اتنے لکھا ایک ایک ہزار ہزار تکلیف تکلیف سے بچنا پٹی ایک ہزار تکلیف تکلیف سے بچنا میں پڑھ کے نا سن جا پیا سکی ساتھی بابا لے میں یار کر لیا کہ جو پٹی ہے پٹی تو پٹی پٹی جو لکھا ہے آپس پٹی ہو رہا پٹی ہو ہو بول دیا اتنے اتنے جو لکھا ہے ہے بولتا گل کتنے گیا میں تکلیف تو بچ پٹی پہ آپ بول کے تکلیف تقریبا سلیدہ میں پٹے کرنا پلاسٹک موریاں ہونی موریاں کیوں ہوئی پلاسٹک کپڑا کیوں تا بغیر اس پٹی کے پٹی لگی ہے پٹی کے پیلا جا مواد جا نچا یہ دسو کی آ کپڑا کی کپڑا سادہ سوتی لایا لایا دوسرا پلسٹر جو گریب پھر یہ یہ بنیا اے ڈاکٹر صاحب اگر ساری تاکیپال دسو گے دلیل دسو گے تو منا گے نہیں تو آؤ پہ جی پتی نہیں تقریب کرتے انہیں جی۔ تھلے اتر کے کے دکان تو تو پھر وہ جی چھتر کھانے نہیں پڑا یہ پٹی لینی چپ کر میں تین دسا میڈیکل دکان پہ دوائیاں پہ کسی کا پہا سولی چی ہے جی لکھا ایک چمچی چلا دو فلانا سی سانو کوئی پتا نہیں کالا بنیا تو کالا لکھا وہ ماہر نے انہیں بنا کے جو لکھ دیتا ہے بس تجربے کی گل لیا چلو منو چپ کرو تو لڑو اتنے تقیقہ نہیں کرنی اور میں خیر نے پوچھو لے کے کیوں دیتا جی تمہیں ایسا شرم نہیں آتی جی اِسی تحقیق کرنے سے آئیے تو پٹی کے بارے تصا دسنا دوبارہ نہیں کرتے نبی شریعت لوگ ہی ہو رہا سمجھے بندے دسنا نہیں کرتے گل نہیں سر کرنا دوبارہ چاہتے کی جانتے سر دلیل کی دسا جی دلیل جو گیا ہوں تو میرے کو پوچھنا ہوگا دلیل بھی ہوا پوچھتا ہے تو نہ تھوڑا پوچھنا ہے مولا عبد العزیز برادری نہیں بات کر رہا ہے فرما فرما اللہ تو سب سارے سے دیتی اسی انے وار نہیں چلتے مطلب جب امام گر کر رہے ہیں دلیل تک پوری کوشش کر رہے ہیں یہ پہنچ سکتے اور بال اگلی گل یہ کہ اگر دلیل نہ پہنچ سکے تو کیا وہ امام چی چلے نہ چلے یا تو کرے کہ وہ وہ گل گل نہیں پہنچی پہنچی جی ہے پھر کسی پہ گھر والے مسئلے بڑے لمبے نے میں اس پاس نہیں جانا چاہتا مولانا ہنسی سن سکتا لیکن علم والے اگر علم کے ساتھ اتنا بڑے علم والے لوگ اگر علم کے ساتھ کسی کسی امام سے اختلاف رکھتے ہیں تو اختلاف اوپر یہ مخالفت کا یہ اماموں کی مخالفت نہیں کرتے سمجھیے گا اختلاف رکھتے ہیں اختلاف لیکن یہ ہے کہ آئندہ بات کو ہمیشہ انہوں نے اخبار سمجھا گرمی بڑی وقوف نے سلمان تاثیر کا جنازہ بندہ رکھنا ہے حضرت ہاں ہاں، موبائل ہاں پتہ کرو